جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا ابراہیم نے بھی سلام کہا اور دل میں سوچا کہ یہ کچھ انجان لوگ ہیں